ایک ساتھ ہی پڑھ دیں گے بعد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم السلام عليكم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حفظ الكريم وعلى رأسهم فضيلة الدكتور محمد راشد رنداوة حفظه الله تعالى رئيس هذه الحفلة المباركة وكذلك أساتذة الجامعة المحترمون وجملة السامعين وأخص بالذكر إخواني طلبة العلم الوافدين إلى هذه الجامعة المباركة من أقطار العرض وأكنافها فأرحب بهم بما كان يرحب محدث البصرة بفقيهها الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى طلبة العلم فكان يقول مرحبا وأهلا بكم حياكم الله بالسلام وادخلنا واياكم دار السلام بمرة ازدحم طلبة العلم على باب الحسن البصري رحمه الله لطلب العلم وكان يستريح في داخل البيت فخرج ابنه رحمه الله وأغلظ لهم القول وأسمعهم كلاما شديدا سمعه الحسن البصري في داخل البيت فخرج وقال اترك هؤلاء وأمره بالسكوت وقال هؤلاء الذين قال الله فيهم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أي الذين يؤمنون بآياتنا إذا جاءوك فسلم عليهم والله سبحانه وتعالى كتب الرحمة على نفسه لهؤلاء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلغي عليهم السلام على من؟ على الذين يأتونه وهم يؤمنون بآيات الله تعالى وأصدق من يؤمن بآيات الله تعالى الذي يطلب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فهم الكتاب يتوقف ويدور على فهم السنة والرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ على أصحابه آيات القرآن من وحي الله سبحانه وتعالى فسر له ووضح وهذا البيان كذلك من الله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فأصدق من يؤمن بآيات الله تعالى طلاب الحديث لأن فهم الكتاب يتوقف على فهم السنة يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من طلب الحديث فقد قضيت حجته فأنتم أحق بالترحيب بأن نسلم عليكم لأنكم تركتم أوطانكم وتركتم بيوتكم وفارقتم أهلكم آباءكم وأمهاتكم وإخوانكم وأخواتكم لطلب العلم والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر من خرج من بيته والسلك في سبيل تلقي العلم فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وأصل الحديث في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما فالحافظ ابن رجب البغدادي رحمه الله تعالى ذكر معنيين لهذه لهذا الحديث الشريف فقال المعنى الأول من صلق طريقا هو المعنى الحقيقي يعني المشي بالأقدام ففي هذا الحديث فضل المشي بالأقدام لطلب العلم كما هو دأب سلفنا الصالح مثل الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحل إلى الدنيا إلى خراسان إلى بغداد إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى المدينة وإلى مكة ورحل إلى بغداد عدة مرات لطلب العلم ابن الأعرابي مشى لأجل صحيفة واحدة سبعين مرحلة فكان يقول لو عرضت هذه الصحيفة على الخباز لما يعطيني رغيفا واحدا وهذا إمام الري أبو حاتم الرازي نقرأ قوله في الكتب بأنه مشى لطلب الحديث ثلاثة آلاف ميل سئل هل تركت المشي بعد ثلاثة آلاف قال لا ولكن تركت العد وهذا محدث ديار الأندلس محدث ديار الأندلس رحل من الأندلس إلى بغداد لأجل سبعة أحاديث طلبا للسند العالي طلبا للسند العالي يعني متونها كانت موجودة عنده ولكن رحل إلى الإمام أحمد في بغداد طلبا للعلو رغبة في العلو فهذا هو المشي فاستغرق ذي الرحلة ستة عشر ستة أشهر ذهابا بستة أشهر إيابة فقط لطلب العلوم فهذا دأب المحدثين الصلف الصالح برحلاتهم بأسفارهم لطلب الحديث الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة كان رحالا يتغيب من بيته أعواما حتى طلبه طلب منه والده يوما بأن تتعيد عندنا فقبل هذا الطلب وبقي في بيته ليلة العيد وخرج صباح يوم العيد لصلاة العيد ومن المصلى استأذن من الوالد بأن يخرج لطلب الحديث يعني ما رجع إلى بيته فهذه رغبتهم في الرحلة لطلب الحديث وهذا هو المعنى الأول لسلوك الطريق يعني المشي بالأقدام بل معنى ثاني إخواني الطلبة سلوك الطريق أي الطريق المسنون لطلب العلم هناك طريقان طريق خطأ وطريق صواب الطريق الذي كان عليه سلفنا الصالح يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى أفضل العلم النية ثم السماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر بالأداء فهذا هو الطريق فعلى الطالب أن يسلك هذا الطريق المبارك أن يخلص نيته لله تعالى فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وعلى الطالب أن يسمع من أفواه مشايخه فإنما العلم بالتعلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس العلم يا إخواني الطلبة بمجرد القراءة في الكتب هذا لا ينبغي الإمام الذهبي كم انتقد على بعض الرجال بهذا اللفظ لم يكن له شيخ معنى حصوله على العلم كان بمجرد الكتب وما ذهب إلى المشايخ بما تلقى العلم منهم وإنما العلم بالتلقي وبالتعلم من المشايخ الإمام الأوزاعي محدث الشام كان يقول كان هذا العلم عزيزا حتى دخل في الكتب المراد بقوله عزيزا محترما ونادرا ونفيسا كان هذا العلم عزيزا حتى دخل في الكتب فإذا دخل في الكتب دخل فيه غير أهله فهذا هو سلوك الطريق بأن العلم بالتلقي وليس بالقراءة من الكتب كم من الناس يعرفون نعرفون هم حصلوا على العلم بالكتب وما راجعوا المدارس فما جالسوا العلماء مشايخ فالنتيجة ماذا حصلت ظلوا وأظلوا وعلى سبيل المثال أحمد القادياني ما تتلمز هذا المشايخ وإنما حصل العلم من الكتب فتعرفون النتيجة ادعى النبوة بظل فأظل بل مثال الثاني غلام أحمد پرویز الذي أنكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى العلماء فما تلقى العلم منهم وإنما اكتفى بالكتب وحصل وفهم كما أراد فضل فأضل فالعلم بالتلقي وبالتعلم وهذا هو الطريق الثاني والثالث الحفظ فاحفظ فكل حافظ إمام بالرابع الفهم الفهم الصحيح فكم من ناس لهم علاقة بثيقة بالعلم ولكن بدون فهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر فضل العلم وإنما ذكر فضل فهمه فهم العلم فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم معروف نقرأ في الكتب في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني لا يعطيه الدين وإنما يفقهه في الدين فالدين شيء والفقه في الدين شيء آخر والفهم الصحيح شيء آخر فالفهم الصحيح الذي يحصل بالتلقي من العلماء هذا أهم أساس في سبيل التلقي ثم العمل يا إخواني كما كان دأب صلفنا الصالح نقرأ كلام الصحابة تعلمنا العلم والعمل جميعا إن ما فرقنا بينهما نتعلم اليوم بل نعمل غدا لا بل تعلمنا العلم والعمل جميعا الشيء السادس يا إخواني هو النشر والأداء فلا بد أن تمشوا على هذه الطرق التي نهايتها النشر والأداء بل نقرأ حديثا صحيحا في الكتب مثل المسند الإمام أحمد وكتب السنن وجميع الكتب ما عدا الصحيحين ولكن سنده ثابت حتى ادعى بعض العلماء بالتواتر لأسانيد هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته الوداع يوما صلى في منى صلاة الظهر بالناس ثم ألغى خطبة موجزة قصيرة بدعاء بعد الخطبة نظر الله من سمع مقالتي فحفظها ثم أداها كما سمعها هذا الحديث يحتوي على بعض هذه الطرق التي ذكرناها آنفا سمع مقالتي فيسمع من أفواه المشايخ بل علم بالسماع كما أخرج الإمام أحمد حديثا في مسنده تسمعون مني يصنع منكم يصنع ممن سمع منكم فهذا الطريق بالسمع يا إخواني فسمع منا حديثا فحفظه سمع كلمة فحفظها سمع مقالتي فحفظها فالحفظ أهم شيء بل حفظ حفظان حفظ بالقلب وحفظ بالعمل بنقول لكم بأن معظم حفظ العلم من سلفنا الصالح كان بالعمل كانوا يسمعون ويحسبون بأن مجرد السمع لا يكفي لحفظ العلم ثم يعملون عليه ويتيقنون بأن العلم الآن حفظ حفظ بكامله فالسلف فالسلف عملوا بهذا العلم فحفظوه حفظ العلم بالعمل فهذا أيضا حفظ فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاء دعا لمن سمع مقالته فحفظها حفظها قلبا وعملا ثم أداها كما سمعها بكل أمانة النشر بالبلاغ لهذا العلم فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لنظارة الفجر لمن مشى بهذه الخطوات العظيمة فهذا الطالب بمجرد هذه العلاقات بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبهذه الصلة الطيبة المباركة يحصل على هذا العجل الجزيل بالصواب العظيم وهو نظارة الوجه في الدنيا والآخرة تعرفون بأن نظارة الوجه لا يمكن إلا إذا استقر قلب الرجل واطمأن ودخل فيه السكينة إذا كان القلب مضطربا حزينا فالنظارة تغيب من الوجه فالرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا بنظرة الوجوه فطلب من الله تعالى بأن تكون قلوب هؤلاء مأمونة ودخلت فيهم السكينة وسالمة من كل شر ومكروه ثم هذه النظارة تتعلق بيوم القيامة وهذه النظارة المطلوبة منها الدخول في الجنة لأن الله تعالى قال تعرف في وجوه نظرة النعيم فالنظارة تزداد يوما فيوما بنعيم الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بنظرة الوجه فحسبه وإنما دعا لدخولهم في الجنة فهذا شرف عظيم فإخواني الطلبة هذا الحديث الشريف كما يدل على شرف طالب العلم كذلك يدل على واجبه بأن يسلك هذا الطريق عملا بهذه الواجبات بهذا المقام كم كان عظيما ويكون عظيما لأننا تتبعنا طرف هذا الحديث يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في منا تتبعنا طرقه وجمعنا متونه فيظهر لنا بأن هذا الفضل يحصل لمن حفظ ولو حديثا واحدا من النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا اللفظ سمع مقالتي وفي لفظ آخر سمع مني حديثا وفي لفظ آخر سمع مني كلمة وفي لفظ آخر سمع مني شيئا فهو يحصل على هذا الفضل العظيم فكم يكون الفضل للطالب الذي يترك أوطانه ويجلس في في في المدرسة بكل صبر وأمانة ويبذل أنفاسه ونفائسه سبيل التلقي يعني الذي يجلس المدارس فهو يقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه بموطأ مالك هذا أقل شيء بمجموع روايات هذه الكتب تصل إلى خمس وعشرين ألفا تقريبا فالذي حصل على هذه المجموعة القيمة المباركة كم يكون له الفضل مع أننا عرفنا بأن هذا الفضل بالدعاء بنظرة الوجه يحصل لمن حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا أو شيئا يسيرا أو كلمة أو مقالة واحدة كما ثبت بتتبع متون هذا الحديث المبارك إخواني الطلبة لا أريد الإطالة لأن وقتنا ضيق ونطلع على بعض جمل لهذا الحديث الذي ذكرنا لكم آنفا من رواية أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وفيه أيضا فضل العالم على العابد كفضلي على أدناه وفي لفظ آخر فضل العالم على العادل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب هذا كذلك فضل وتنبيه على الواجبات يعني هذه الجملة فضل طالب العلم فهذه الجملة تنبيه عظيم لطالب العلم لكي يعرف واجبه تجاه هذا العلم فالفضل هو بأن العالم هذا العالم ذكر فضل هذا العابد كما نعرف فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب فالقمر فيه نور وهو ينور بل, بل, بل نجوم فيه النور ولكن لا ينور يرون وينظرون ننظر إليه ولكن لا ينورون والقمر ينور هذا فضل عظيم وفرق عظيم بين بين العالم والعابد بين العالم والعابد ولكن هذه الجملة كذلك تنبهنا على أن نعرف واجبنا تجاه هذا العلم النبي صلى الله عليه وسلم مثل العلماء بالقمر ليلة البدر لماذا؟ لأي غرض لبيان النقطة العظيمة بأن العلماء كالقمر والقمر يحصل على نوره من الشمس القمر لیس له نور مستقل ولكن يستمد من الشمس بيحصل من الشمس فالعالم الرباني هو الذي لا يكون العلم من نفسه وبرأيه وبهواه وإنما يكون مستمدا من الشمس بل نعرف بأن الشمس هو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى بصراجا منيرا لہذا الحکمت البالغ بلحاظ الغرب اللہ سبحان و تعالی سما نبی ہو سراج منیرا بسما علماء حاضر عمر قامر زیرۃ البدر بنبههم على هذه النقطة بأن القمر ليس له نور مستقل وإنما يستمد من الشمس وكذلك العالم الرباني ليس العلم يأتي من هواه أو من طرفه أو من نفسه أو من قبله أو من قياسه وإنما يأتي علمه مستمدا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمي سراجا منيرا فهذا تنبيه على هذه الحكمة وعلى هذا الواجب فعلينا أن نعرف بأن ديننا وحي الله سبحانه وتعالى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فقال الله سبحانه وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم يعني الصراط المستقيم وحي الله سبحانه وتعالى وليست التخرصات وليس أهواء الناس وليس آراؤهم وإنما وحي الله سبحانه وتعالى ثم قال وإنه لذكر لك ولقومك يعني التمسك بوحي الله تعالى والمشي على هذا الصراط المستقيم هذا ذكر لك ولقومك ونبه في الأخير وسوف تسألون تسألون كلكم بأنكم مشيتم على هذا الطريق النير الصافي وهو الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ووحي الله سبحانه وتعالى بالسلوك على هذا الطريق المبارك وعلى هذا المنهج القويم سوف تسألون يوم القيامة كم عملتم وماذا عملتم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالرجل الذي يكون دينه ماخوذا من هواه ومن آرائه هذا لا ينجح بل لا يحصل على أي سعادة يوم القيامة بل سعادة كل السعادة لمن اقتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحصل علمه بهذا الوحي الذي هو الكتاب والسنة والقرآن والحكمة فهذا تنبيه عظيم وننبه بجملة أخرى في هذا الحديث المبارك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر مروي في مسند الإمام أحمد في فضل العلماء بفضل طلبة العلم وكذلك تنبيه على بعض واجباتهم ففي هذا الحديث المروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد بسند ثابت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل علماء هذه الأمة بالنجوم أيضا فقال علماء أمتي مثلهم كمثل النجوم في السماء فمثلهم بالنجوم كما مثل في الحديث السابق بالقمر ليلة البدر فهذا فيه فضل أيضا ومع الفضل تنبيه على فرائضهم وواجباتهم لأن النجوم ذكر لهم ثلاث فوائد في الكتاب والسنة النجوم أعمالها ثلاثة مذكورة في الكتاب والسنة إحداها بأن النجوم زينة السماء ولقد زينا السماء ولقد زينا السماء فجعلت النجوم زينة فالنجوم زينة, زينة السماء وكذلك العلماء زينة الأرض كيف يكونون زينة يكونون زينة بالعمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحسن لأن الزينة كلها كلها بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والحسن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالعالم إذا كان عاملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وعباداته بأقواله وأعماله فتكون زينة في الأرض زينة للناس ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيتم أحدا من من من العلماء من من من أحد الحديث إذا رأيت أحدا من أحد الحديث فكأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ آخر كأني رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأنا في ترجمته قدام البقدسي رحمه الله تعالى بأن الناس إذا رأوه فيحسبون كأننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العالم يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالزينة كل الزينة في اقتداء السنة المباركة فالعلماء يعرفون واجبهم بمعرفة هذا الحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله مثله بنجوم السماء والنجوم زينة السماء وكذلك العلماء زينة الأرض كيف؟ باقتداء النبي صلى الله عليه وسلم ليست الزينة بالترفع ليست الزينة بكثرة المال ليست الزينة بالتجارات وإنما الزينة باقتداء النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الزينة بنشر هذا العلم المبارك وكذلك الوظيفة الثانية لنجوم السماء بأنهم رجوم على الشياطين رجوم على الشياطين بل الله سبحانه وتعالى نصبهم رجما للشياطين الشياطين الذين يحاولون الوصول إلى السماء لكي يتلقوا بعض الأخبار من السماء ويلقوها على شياطينهم في الأرض وكذلك يبثوا بهذا الشر والبدعات في الأرض فهؤلاء مبتدعون الذين يتوجهون ويقصدون السماء سماعا لأخبار السماء فالله سبحانه وتعالى نصب هؤلاء الملائكة رجما عليهم نصب هؤلاء الملائكة لكي يطمعوهم ويهلكون فهذا أيضا من وظيفة الملائكة وكذلك العالم الرباني المشبه بالملائكة من فرائضه بأن يكون رجما غيظا شديدا على البدعات ينسب نفسه لرد البدعات وهذا دأب سلفنا الصالح كيف كانوا يردون على المبتدعين كيف كانوا يردون على البدعات كما نعرف من كتبهم وعلى رأسهم هذا الكتاب الجامع سيد الإمام البخاري أنا أقول بكل صراحة بأن سهي البخاري له بركات عظيمة وفيه علم غزير ومن أهم فوائده بأنه رد على البدعات اقرأوا كتاب الإيمان اقرأوا كتاب العلم اقرأوا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة اقرأوا كتاب التوحيد اقرأوا كتاب الحيل وكذلك الأبواب منتشرة في صحيح البخاري ردا على البدعات على المبتدعين والإمام البخاري رحمه الله تعالى له أسلوب عظيم هذا لرد على البدعات فكذلك العالم الذي شبه بالنجوم عليه أن يختار هذه الوظيفة لنفسه سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شخص يكون أمامه عدو يقاتل ومبتدع ينشر بدعته فبأيهما يبدأ هل يأخذ السيف ويقاتل هذا العدو أم يبدأ برد هذه البدعة وبالرد على هذا المبتدع فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبدأ بالرد على المبتدع يبدأ بالرد على المبتدع فهذه وظيفة العلماء لا أريد الإطالة فأنا أقول بأن هذا الحديث ينبهنا على أن نعرف واجبنا تجاه هذا العلم المبارك بالوظيفة الثالثة لنجوم السماء وعلامات وبالنجم هم يهتدون فالعالم الحقيقي العالم الرباني هو يعمل داعيا في سبيل الله تعالى إلى الله تعالى ينشر علمه ويكون هاديا ونافعا للعباد والبلاد فهذا الحديث كما يدل على فضل العلماء وعلى فضل طلبة العلم كذلك ينبههم على وظيفتهم وعلى فرائضهم تجاه هذا العلم المبارك وأنا أقول في الأخير نصيحة لطلابي المتخرجين هذا العام بس نصيحة واحدة هنالك أمور كثيرة كنت أود أن أنصح لكم ولكن نزيق الوقت أقتصر على نصيحة واحدة فقط وهي بأنكم بحمد الله تعالى وفضله تتخرجون هذا العام هذا من سعادتكم بأنكم أكملتم صحيح البخاري قراءة على مشايخكم وصناعا منها هذه سعادة عظيمة ولكن أقول وبالله التوفيق لا تنقطع صلتكم عن هذا الكتاب ليس معنى التخرج وليس معنى إكمال هذا الكتاب بأن تنقطع صلتكم بهذا الكتاب لا بل تدوم وأنا أقول بكل صراحة ربما خفي عليكم أمور كثيرة أثناء الطلب ولكن إذا أعدتم القراءة فتظهر لكم علوم أخرى قد خفي عليكم وإذا أعدتم مرة ثالثة تظهر لكم علم بنكات مفيدة علم نافع ربما خفيت عليكم في المرة الأولى وإذا قرأتم في المرة الرابعة تظهر لكم علوم أخرى نكات أخرى مفيدة ربما خفيت عليكم أثناء قراءتكم في المرة الثالثة فتدوم صلتكم بهذا الكتاب القيم النافع هذا الكتاب ملي بالعلم هذا الكتاب فيه تفسير وفيه حديث وفيه فقه وفيه تاريخ وفيه لغة وفيه حديث مليء بالعلم الذي أوضعه الله تعالى في قلب الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنا أمثل لكم ببعض الأمثلة ربما تفرحون فهذا يرغب يرغب ويولد فيكم الرغبة بأن تراجعوا إلى هذا الكتاب القيم مرة بعد مرة وتستفيدوا بقراءة هذا الكتاب ولا تنقطع صلتكم عن هذا الكتاب أبدا بل دائما يكون الكتاب عندكم كما قرأنا عن بعض علماء السلف بأنه توفي بسير البخاري على صدره مع في إلى آخر يومه من الحياة كان صلته متلاظمة مع صحيح البخاري فتوفي وصحيح البخاري على صدره فكذلك يكون هذا الكتاب القيم معنا خلال أسفارنا رحلاتنا وإقامتنا بل ليالينا ونهارنا تكون هذا السفر المبارك يكون عندنا وفي حقيبتنا نقرأ وندرس وإذا كان هذا القراء مستفاد من شرع فتح الباري فهذا أيضا سبيل إلى تلقي العلم النافع أكثر فأكثر فأكثر على سبيل المثال الحافظ ابن حجر ذكر في كتاب التيمم لما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث الحديث بسنديه السند الأول ثم ذكر الحاء الدالة على التحويل بساق سند الثاني الحافظ بن حجر ذكر نقطة لطيفة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا استعمل الحاء الدالة على التحويل فمعنى ذلك بأنه يذكر شيخه الثاني فأنا علمت بالاستقراء بمطالعة هذا الكتاب يقول ابن حجر علمت استقراء بأن النص المروي بعد هذا التحويل لفظه يكون عن شيخ الثاني وليس عن شيخ الأول هذا علم نفيس علم نافع معنى الشيخ الأول رضا عنه معنى والشيخ الثاني رضا عنه لفظا بكامله إذا اطلعتم على هذه النكتة هذا علم نافع وكذلك أنا أقول لا تكفي المتون فقط وإنما استفيدوا من أسانيد صحيح البخاري من رجال صحيح البخاري تجدون علما تجدون ردا على من انتقد على صحيح البخاري وأورد بعض الإشكال على صحيح البخاري تجدون بقراءة فتح الباري بالمزالعة هذا الكتاب القيم الرد الكامل الوافي على هذه الإيرادات التي تظهر وتظهر من المبتدعين الخرافيين يوما فيوما هم هم هؤلاء يحملون على صحيح البخاري هؤلاء يهجمون على صحيح البخاري بشتى طرق ضالة ويحاولون إفساد هذا الكتاب بذكر مناهجهم الخبيثة ولكن إذا أردتم أن تخرجوا من هذا بكل كمال وتستفيدوا إفادة كاملة من هذا الكتاب فعليكم أن لا تنقطعوا بصلتكم لا تقطعوا بصلتكم عن هذا الكتاب بل تدوموا هذه الصلة المباركة الطيبة على سبيل المثال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر حديثا وهذا الحديث معروف هذا الحديث معروف ذکر فی عدت مواد فی عدت مباد مجھے کہا گیا کہ اردو میں شروع کر دوں تو وقت کم ہے میں اس کو اردو اور عربی دونوں میں تاکہ طلبہ بھی اور عوام بھی مستفید ہو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحیح بخاری پر آج بڑے حملے ہو رہے ہیں اور میں نے طلبہ کو یہ نصیحت کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے کہ صحیح بخاری آپ نے ختم کر دی آج اس کا اختتام ہو رہا ہے تو اس کو لپیٹ کر نہ رکھ دیں بلکہ اس کتاب سے اپنا تعلق ہمیشہ کا قائم کر لیں سفر و حضر میں یہ کتاب آپ کے ساتھ اور میں نے عرض کیا کہ اگر یہ فتح الباری کے ساتھ جو صحیح بخاری کی شرح تو اس سے بڑے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے بہت سا علم قرآت کے دوران آپ سے مخفی رہا دوبارہ پڑھیں گے وہ علم آپ کو حاصل ہوگا بہت سا علم دوبارہ پڑھنے کے دوران مخفی رہے گا سبارہ پڑھیں گے وہ نکات آپ پر کھلیں گے اور بہت سا علم تیسری بار پڑھنے سے آپ پر مخفی رہے گا چوتھی بار پڑھیں گے تو وہ نکات آپ پر کھلیں گے میں نے عرض کیا کہ علماء صرف میں سے ایک عارف کا انتقال ہوا اس طرح کہ جب وہ فوت ہو رہے تھے صحیح بخاری ان کے سینے پہ رکھی گئی تھی اس طرح آخر دم تک اس کتاب نافع کے ساتھ ان کا تعلق قائم رہا اس کتاب میں فقہ ہے حدیث ہے تفسیر ہے لغت ہے تاریخ ہے اور مذاہب ادیان حدامہ پر رد رد ہے ہے یہ کتاب مبتدعین پر اہل بدعت پر اور ایک ضرب کاری ضرب کاری انتہائی دلائل کے ساتھ یعنی کسی طرح رد جو ہے دلائل سے باہر نہیں بلکہ علمی دلائل کے ساتھ امام بخاری نے احتساب کیا ہے ایسا تعاقب کیا ہے کہ مبتدعین اس پکڑ سے اس گرفت سے نکل نہیں سکے آج تک نہیں نکل سکے اور یہ گرفت پر قائم رہے تو یہ کتاب قیم اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے میں ایک مثال عرض کر رہا تھا صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے منفاط علی تکون کلمۃ اللہ فی سبیل اللہ امام بخاری اس کو چار پانچ مقامات پر لائے ہیں ہم نے اسنا فرحت اس حدیث کو پڑھا اس کی صنعت کو پڑھی اور حیرت بھی ہوئی اور کچھ لوگوں کا اعتراض بھی سامنے آیا امام بخاری نے اس کی صنعت کیا ذکر کی ہے حد ثنا سلیمان حرب قال حد شعبت عن عن عن عمر ابی ابی وائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے حدیث کا مطلب منخواط اللہ لتبون کلمت العلیہ تو وہ فی سبیل اللہ یہ سند صحیح اور ثابت ہے اس پر کوئی غبار نہیں یہی حدیث کچھ اور آگ کے بعد امام بخاری نے ایک اور باب کے تحت ذکر کی اور سند اس طرح حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن شعبہ اب اپنی حیرت دیکھیے امام بخاری حدیث کو پہلے لائے ایک سند کے ساتھ جس میں امام بخاری شعبہ تک پہنچے ایک واسطے سے حرب کا واسطہ اب پھر اسی حدیث کو دوبارہ لائے ایک اور سند کے ساتھ اس میں امام بخاری کے شیخ محمد بن بشار ہیں ان کے شیخ محمد بن جعفر جن کا لقب تھا اور ان کے شیخ شعبہ یعنی اب شعبہ تک امام بخاری پہنچ رہے دو واسطوں کے ساتھ یعنی پہلے سند عالی اب سند ثابت علوم کے بعد نزول یہ ایک اعتراض اور اشکار کہ علوم کے بعد امام بخاری نے نزول کیوں اختیار کیا دوسری بات یہ کہ اس سند میں جو راوی جو نزول کا سبب بنا وہ ہندر اس پر علماء کی جرح ہے علماء کی جرح ہے حضم حجر نے تقریب میں کب فی غفلت جرح کی ان پر اور ابو عبداللہ الحاکم کا قول ہے یقتا حدیث ہو بلائی ایک کیسا راوی ہے اس کی حدیثیں لکھی تو جا سکتی ہیں مگر اس کی حدیثیں استدلال کے قابل نہیں اس قول کا معنی یہ ہے طلبا کسی راوی کے بارے میں محدث کہے کہ اس کی حدیثیں لکھی جائیں مگر ان سے استدلال نہ کیا جائے اس قول کا معنی کیا ہے لکھی جائیں تاکہ بوقت وقت ضرورت ان کو استعمال کیا جا سکے وہ استعمال یہ ہے کہ جب کوئی مطابعت مل جائے کوئی شاہد مل جائے تو پھر وہ استدلال کے قابل ہو سکتی لیکن اسے استدلال نہ کیا جائے معنی اصالتا وہ استدلال کے قابل نہیں ہے مطابعت استدلال کے قابل ہوتی ہے یہ محدثین کے کی اس قول کا معنی ہے چنانچہ سند نازل بھی حاصل ہو گئی اور جس راوی کے ذریعے نزول اختیار کیا اس پر جرح بھی ہے یہ ایک اعتراض بھی تھا امام بخاری پر اگر آپ یوں ہی گزر جائیں تو اشکال باقی رہے گا یہ کب اٹھے گا اور کبھی کوئی اعتراض آپ پر وارد کر دے تو آپ اس سے کیسے نکلیں گے تو یہ علم آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کو بار بار پڑھیں بار بار استفادہ کریں اس کا ہم جواب دیتے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو پہلی صنعت نقل کی اس میں ان کی سند یعنی امام بخاری اور شعبہ کے مابین صرف ایک واسطہ سلیمان نے حرم کا صنعت عالی اور حلوف جو ہے محدثین کا مطلب محدثین سند عالی بڑے شوق سے حاصل کیا کرتے ہیں ابھی آپ نے سنا بقی ابن مخلب اندلس سے چلے بغداد پہنچے امام احمد سے وہ سات حدیثیں سننے کے لیے جو پہلے سن کے پاس موجود تھی بغیر امام بخاری کے پاس سند امام احمد بن حنبل کے پاس سند عالی کے ساتھ تھی ان کے پاس سند نازل کے ساتھ تھی تو انہوں نے ایک طبقہ اپنے سند کا حاصل کرنے کے لیے سے بغداد تک کا سفر کیا اور وہ سات سن کر واپس لوٹا سند یعنی علوم کا حصول کتنا معین بالکل اپنے مرض الموت میں تھے مرض الموت ان سے کسی نے پوچھا مارا تشتہ آپ کیا چاہتے ہیں سائل کا مقصد یہ تھا کہ بیمار کچھ کھانے کو جی چاہتا ہو کچھ پینے کو جی چاہتا ہو کیا چاہتے ہیں کہا کہ دو چیزیں چاہتا ہوں بعید و سند العالم کہ مجھے خالی گھر مل جائے مانا اس میں کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو تاکہ میں نبی رسام کے حدیث یاد کروں ان میں تفکر کروں تدبر کروں اور اس میں اس میں سے استمبادات کروں اور استخراجات کروں خالی گھر مل جائے دوسرا سند العالم اگر مجھے اب بھی پتہ چل جائے کہیں جانے سے مجھے سند عالی مل سکتی ہے تو اس بیماری کے باوجود میں وہاں جاؤں گا سند عالی کے حصول کے لیے یقیناً یہ معاملہ بڑا مرغوب ہے امام بخاری نے پہلے سند عالی کو ذکر کیا لیکن پھر نزول کو اختیار کیا نزول اس لیے اختیار کیا کہ اس طریق میں ایک اور خصوصیت ہے اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ شعبہ کے جتنے بھی شاگرد ہیں ان میں سے سب سے اسبت سب سے اقوا شاگرد شعبہ کا غندر ہے حالانکہ اس پر جرا ہے لیکن شعبہ سے روایت کرنے میں یہ سب سے اوسط ہے اللہ بن حجر کا قول ہے کہ ہندر عصمت النا سے شعبہ علی بن مدینی کا قول ہے کہ ہندر احب الیہ من عبد الرحمن مہدی فی شعبہ کہ ہندر اگر شعبہ سے روایت کر رہا ہو تو یہ طریق مجھے عبد الرحمان مہدی سے زیادہ محبوب ہے ابن مبارک کا قول ہے اس اختلاف الناس بھی شعبہ فکتاب و غندر حکم بینا تو امام بخاری کا آپ علم دیکھیں انہوں نے اگرچہ اس علوم کے بعد نزول کو اختیار کیا مگر اس عظیم حکمت کے تحت کہ اس صنعت کی ایک اور خصوصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں شعبہ کا شاگرد غندر ہے جو کہ اوسط النا شعبہ اور اسبت النا شعبہ ایک اعتراض باقی رہ گیا کہ صحیح بخاری میں ہندر کی روایتیں اور بھی موجود ہیں جو غیر شعبہ سے چلو یہاں تو جواب مل گیا کہ الناس بھی شعبہ ہے لیکن غیر شعبہ سے بھی اس کی روایتیں صحیح بخاری میں موجود ہیں اس کا جواب صحیح بخاری میں شعبہ نے غیر شعبہ ہندر کی روایتیں غیر شعبہ سے صرف دو مقامات ایک مقام پر ہندر روایت کر رہے ہیں راشد سے دوسرے مقام پر روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن سعید ابن ابی ہند سے بس یہ دو ہی مقام اور ان دونوں مقامات امام بخاری نے اس ان سندوں کی مطابق ذکر کیا یعنی نشارت ذکر نہیں کیا بلکہ مطابقت ذکر کی اور شواہد پیش کیا مطابعت لائے تو اس سے وہ جو اشکال تھا مندفع ہو گیا اور دور ہو گیا تو اس طرح کے اشکالات لوگ پیش کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے ہم نے صحیح بخاری سے اس غبار کو دور کرنا ہے اشکالات کو دور کرنا ہے صحیح بخاری وہ کتاب ہے جس میں پورا علم موجود ہے پورا علم دین کی ساری باتیں موجود ہیں امام بخاری نے اس کا نمبر جامع رکھا ہے جامع مانا سارے علوم دین کو جمع کرنے والی کتاب ہے عالمہ من عالم من جاہل لیکن جو اس کے ساتھ تعلق مستمر رکھے گا یقیناً اس کو یہ علوم حاصل ہوتے رہیں گے بڑی مثالیں میرے ذہن میں تھیں لیکن وقت بہت تنگ ہے میں آخری بات پر آتا ہوں جو آپ نے سنا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو ختم کیا باب قول بنازا الموازین کس طرح القیام اللہ فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے بھائی سلیم آپ جیسے آواز تھوڑی ہے ہماری دیکھ وسلام علیہ رسول اللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آخری باب قائم کیا باب قول تعالی بنظم الموازین علیہ القیام ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے ایک سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ باب قرآن آیت پر کیوں رکھا ہے بلکہ طلباء جانتے ہیں کتاب التوحید پوری جس میں سو سے زائد تراجم ہیں اور یہ سارے تراجم قرآن آیتوں پر قائم امام بخاری کی یہ صنفی کیوں ہے ان سارے ابواب کو قرآن آیتوں پر کیوں قائم کیا اس لیے کتاب و توحید ساری کی ساری اعتقادی مسائل پر مشتمل اس میں توحید کی ایک خاص قسم ہے اور وہ ہے توحید اسما و صفات اس میں سارے مسائل ابواب عقیدے سے متعلق ہیں اور اہل الرائے عہد الاحوا عقیدے کے مسائل میں خبر واحد کو حجت نہیں مانتے وہ کہتی حجت یا تو قرآن ہے یا خبر متواتر خبر متواتر ہیلے ہیں سارے شریعت کا رد کرنے کے لیے اپنی احوا کو قائم کرنے کے لیے اور میں آج تک سمجھ نہیں سکا کہ خبر متواتر کو یہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے اس کو اہمیت کیوں جاتی یہ ایک اہل الرائے کا اہل الحوا کا تراشا ہوا بدھ ہے جو خبر متواتر کی صورت میں پیش کرو بحمد اللہ اہل السنا کے نزدیک خبر واحد حجت ہے اگر وہ صحت کے ساتھ ثابت ہے صحت کی شرائط کے ساتھ عقیدے میں احکام میں فضائل میں اس کا حجت ہونا مساوی ہے خبر متواتر کم کرتی کیا صحابہ کے دور میں متواتر کیوں اس طرح تھی تعبین کے دور میں تھی اتباع تعبین کے دور میں تھی مثلا ایک حدیث نبی علیہ السلام سے پچاس صحابہ نے سنی پچاس صحابہ نے سنی اب وہ سارے پھیل گئے کوئی بغداد چلا گیا کوئی بسرا چلا گیا کوئی کوفہ کوئی مکہ کوئی مدینے میں ٹھہر گیا کوئی خوراسان چلا گیا اب اس ایک صحابی نے مکہ میں جا کر یا بسرا میں جا کر وہ حدیث روایت کی بتائیے اس حدیث کو اگر پچاس صحابہ نے سنا لیکن اہل بسرا وہ حدیث متواتر ہے یا واحد ہے ایک صحابی نے بیان کی متواتر نہیں ہے خبر واحد ہے آگے اس صحابی کے شاگرد نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا ایک کو دو کو تین کو چار کو تو اس تابعی کا اتباع تابعین کو پڑھانا متواتر ہے یا احاد ہے خبریں متواتر تو اب تک بنے نہیں سکی تو کیا ایک صحابی کا اس عقیدے کی حدیث کو بسرا میں لے کر جانا اور جا کر بیان کرنا ابز تھا بصری یہ کہہ سکتے تھے یہ عقیدے کی حدیث ہے اور خبر واحد حجت نہیں بنتی یہ حجت پیش کر سکتے تھے لیکن نہیں ان کے مزاج بالکل صاف طبیعت صاف جھوٹ اور مکر کو نہیں جانتے تھے تو خبر واحد حجت تھی متواتر کب بنی متواتر آج بنی آج سے کچھ دور قبل بنی کتابیں چھپ گئیں صحیح بخاری آ گئی صحیح مسلم آ گئی مسند آ گئی کتب سرن آ گئی ہم نے ایک حدیث کو تلاش کیا ہر کتاب نے ملی ایک مستقل صنعت کے ساتھ ہم نے ان کو جمع کیا ہمارے سامنے پچاس سندے آ گئیں تو ہم نے کہا یہ حدیث متواتر تو اس کا تواتر ہونا تو آج ثابت ہو رہا ہے کیا قرون اولا کے لیے وہ خبر حجت تھی یا نہیں تھی اگر حجت تھی تو آج بھی حجت ہے نہیں تھی تو آج بھی نہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یقیناً ہر باب کو قرآن کی آیت پر قائم کیا تاکہ عہد الرائے کی عہد الاحوا کی زبان کاٹ دی جائے ان کو یہ کہنے کا موقع نہ دیا جائے کہ آپ جو استدال کر رہے ہیں وہ اخبار احاد سے ہے اخبار احاد ہم پر حجت ہوتی ہی نہیں ہے بنتی نہیں ہمارے سامنے قرآن پیش کرو احادیث متوازرہ پیش کرو تو ان کی زبانوں کو کاٹنے کے لیے امام بخاری نے پہلے ہی سے یہ اہتمام کر لیا کہ کتاب و توحید میں ساری جو تراجم ہیں بخرانی آیتوں پر پیش کیے تاکہ ان پر ضرب کاری ہو چنانچہ یہ اہل الرائے یہ اہل الاحوا جن میں جہمیہ جن میں معتزلہ اور جن میں مشبہ قدریہ اور جبریہ یہ سارے گمراہ فرقے روافت ان تمام پر دلائل کے ساتھ ضربے لگائی ہیں اور بحمد اللہ وہ دلائل جن پر وہ بول نہیں سکتے کہ یہ احادیث احاد ہے ہم پر حجت نہیں بنتی بلکہ قرآن آیتوں سے اور صحیح احادیث سے دلائل جو ہے ہے وہ ذکر تو یہ وجہ بخاری کے اس ترجمے کی قرآن کی سائز سے کس القیامہ ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے موازن جمع میزان کی کیا میزان ایک ہے یا کئی ہوں گے جمع تعدد کا معنی رکھتی ہے کہ ایک میزان ہے یا کئی میزان ہوں گے علماء کے مختلف اقوال ہیں بعض نے کہا موازین میں تعدد ہے کئی میزان ہوں گے بعض نے کہا میزان تو ایک ہی ہوگا لیکن جمع اعمال کے تعدد کی بنا پر کیونکہ اعمال بہت سے تولے جانے والے ہیں نمازیں ہیں رودے ہیں خیر ہے شر ہے تو موزوں کے اعتبار سے جمع ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میزان ایک ہی ہوگا احادیث میں ایک ہی میزان کا ذکر ملتا ہے جس کے دو پلڑے ہوں گے اور جمع کیوں ذکر کیا گیا اس میزان کی تفہیم کے لیے اس کی تعلیم کے لیے کہ اس میزان کی حیبت سے تم باخبر ہو ہے ایک ہی میزان لیکن اس کو جمع کی صورت میں پیش کیا گیا تم پر اس کی حیبت قائم کرنے کے لیے اس کی عظمت قائم کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے اور یہ حدیث صحیح نے خدمہ میں کہ فرشتے قیامت کے دن اللہ کے میزان کو دیکھیں اور میزان کی حیبت اللہ اکبر ایک پلڑے میں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوقات سما سکتی ایک پلڑے اور فرشتوں نے یہ بات سن سن رکھی رکھی تھی ہے کہ اس اس میزان کو کو پلڑے کچھ بندوں کے اعمال بھر دیں گے بھر دیں گے تو فرشتوں فرشتے قیامت کے دن پوچھیں گے یا اللہ اس میزان کو اس پلڑے کو بندوں کے اعمال بھر سکتے ہیں اللہ پاک فرمائے گا لمن تو من خلقی ہاں میری مخلوق میں سے بہت سے بندے ہیں جن کے اعمال جن کی نیکیاں اس میزان کو بھر دیں گے اگرچہ ایک پلڑے کی بسرت اتنی ہے کہ ساتوں آسمان سما سکتے ہیں ساتوں زمینیں سما سکتی ہیں آسمانوں کی ساری مخلوق سما سکتی ہے زمینوں کی ساری مخلوقات سما سکتی ہے مگر کچھ بندوں کے اعمال ایسے ہیں جن کے اعمال اس میزان کو بھر دیں گے ہم آگے چل کے بتائیں گے آپ تو فرشتے پریشان ہوئے اور ساتھ ہی عرض کریں گے کہ سبحان کا حق عبادت ہم نے تو پھر تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا یعنی صدیوں اللہ کی عبادت کرنے والے اس میزان کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ ہماری صدیوں کی عبادت لگتا ہے اس میزان کو نہیں بھر سکتی لیکن کچھ بندوں کے میزان کچھ بندوں کے عمل اس میزان کو بھر دیں گے تو اس کو مانا ہم نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا حق ادا نہیں کر سکے تو اس سے کیا اندازہ ہو رہا ہے اس میزان کی عظمت اس کی حیبت تو بعد اوقات چیز ایک ہوتی ہے مگر اس کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کے سیغے میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے جیسے نوح علیہ السلام قذبت قوم نوح مرسلین قوم نوح نے مرسلین کو حالانکہ قوم نوح کے پاس ایک ہی نبی آیا علیہ السلام سیغ جمع کا مرسلین کیوں نبی تو ایک ہے لیکن یہ جمع نوح علیہ السلام کی تعظیم اور ان کی تفخیم کے لیے کیونکہ گروہ انبیاء میں سے یہ وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے نو سو پچاس سال اللہ کی توحید بیان کی اور قوم کی مخالفت سہی ان کی مخاصمت کا سامنا کیا لیکن پرواہ نہ کی ان کے سوشل بائیکاٹ کا سامنا کیا لیکن پرواہ نہ کی اس عقیدہ توحید پر قائم رہے کوئی تنازع اختیار نہ کیا کچھ لوگ کچھ دو اختیار نہ کیا اور کوئی تنازع اختیار نہ کیا کوئی جھکاؤ اختیار نہ کیا بلکہ اس عقیدہ صافی پر اللہ کی توحید پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم نبی کا ذکر جمع کے سیرے میں ان کی تعلیم شان کے لیے اور تفہیم عمر کے لیے پیش کیا تو یہ میزان یہ اعتقادی مسئلہ کیونکہ یہ سارا باب عقیدے کا ہے امام بخاری نے یہ باب کیوں قائم کیا یہاں در حقیقت دو گمراہ فرقوں کی تردید مقصود ہے میں نے عرض کیا نا کہ صحیح بخاری کا تقریباً ہر باب کسی نہ کسی ملحد کی تردید میں ہر باب بعد وقت اس طرح امام بخاری ایک لفظ بیان کر کے نکل جائیں گے کہ طلبہ کو جلد بازی میں احساس نہیں ہوتا کہ صحیح بخاری میں ایک باب ہے مسح راہ سے کل لیں مسا کرنا پورے سر اب آپ تو تیزی سے پڑھ کے گل جائیں گے کل لیکن کلے کل ہی میں دو فرقوں کی تردید ایک وہ لوگ جن کا یہ مذہب ہے مال کی فقہ کہ چند بالوں کا مسا کافی ہے سر کے لیے دو بال تین بال اگر آپ نے بھگو دیے کفایت کر جائے اور کچھ فقہا کا قول ہے ربو الراس کافی چوتھائی حصہ چوتھائی حصے کے برابر اگر آپ نے سر کا مزہ کر لیا کافی امام بخاری نے کل ہی کا ذکر کیا اور بعد میں احادیث ذکر کی کہ یہ آیت جو قرآن کی ہے ومسا بروس ہے اللہ کے پیغمبر پہ اترے اور اس کی سب سے بہترین تصویر اللہ کے پیغمبر جانتے اس لیے بجائے اس کی کہ تم یہ کہو کہ یہ بایا تبعید ہے اپنے تحکم سے اور بعد الراس کے مسئلے کا ذکر کرو تم یہ دیکھو کہ اللہ کے پیغمبر پر جو آیت اتری اللہ کے پیغمبر نے کیسے مزہ کیا جناب جابر کی حدیث نبی رسم حج کے لیے نکلے آپ کے چاروں طرف لوگ ہیں آپ پر وہی اتر رہی ہے اور اس وہی کو کوئی نہیں سن پا رہا سوائے اللہ کے پیغمبر کے اور اللہ کے پیغمبر ہی اس کی بہترین تفسیر جانتے ہیں جابر فرماتے ہیں ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا تھا اور ایک ہی کام ہوتا تھا کہ وہی کے نزول کے بعد اللہ کے پیغمبر عمل کیا کرتے بس وہ عمل ہی وہی ہے وہ حدیث بھی ہے قرآن بھی تو یہ وضو کی آیت مسا کی آیت اللہ کے پیغمبر اللہ کے پیغمبر نے پوری زندگی وضو کیا کیسے مزہ کیا امام بخیر نے کئی احادیث کا ذکر کیا کہ نبی رسم بادہ مقدم راہ سے ہی اپنی پیشانی سے شروع کرتے مزہ کرنا سر کے اگلے حصے سے اور ہاتھوں کو پھیرتے پھیرتے اپنی گدی تک لے جاتے پھر وہاں سے لوٹاتے اور جہاں سے شروع کرتے وہاں تک لے کر آتے یہ پوری زندگی اللہ کا پیغمبر کا مسا ہے تو تبعیض کہاں سے آ گئی یہ بات کہاں سے آ تو کل ہی ایک چھوٹا سا لفظ ہے اس چھوٹے سے لفظ میں دو فقہا دو قسم کے فقہا پر رد ہے تو ہر بات میں آپ کو یہ لذت ملے گی ردود کی لذت یہاں بھی دو گمراہ فرقوں پر رد ہے ایک متضل جو کہ میزان کے منکر کیونکہ ان کے ہاں ہر چیز عقل کے ساتھ ہے ان کی ان کا میزان عقل ہے نہ کہ نقل بحمد اللہ سننا ان کی میزان نقل ہے اور نقل اللہ کی کتاب و سننا عقل جو ہے وہ نقل کے ہے اور وہ عقل بہترین ہے جو نقل کے تابع ہو لیکن معتدلہ یہ عقل کو نقل پر مقدم کرتے چنانچہ انہوں نے کئی حقائق شرعیہ کا انکار کر دیا کہ عقل میں نہیں سماتے جیسے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث قرآن نے بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے پہلے روحوں کو پیدا کی ارواح کو پیدا کیا اجسام بعد میں پیدا ہوئے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الرواح جنود مجنت روحیں جو ہیں ایک مقام پر موجود ہیں اور لشکر کی طرح وہاں جو ہے وہ بیرکوں میں جو لشکر ہوتے ہیں فوجی ہوتے ہیں ان کی طرف کوئی آ رہی ہیں کوئی جا رہی ہیں جیسے فوجی آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس طرح روحیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں جو لوگ مرتے ہیں ان کی روحیں لوٹ آتی ہیں واپس اور جو پیدا ہوتے ہیں ان کی جا رہی لیکن ساری روحیں ایک مقام پر ہیں محتضلا ان احادیث کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسم روح کا مرکز جسم روح کو اٹھاتا ہے اجسام موجود نہ ہو ارواح موجود ہو ارواح کہاں ٹکیں گے اللہ اکبر اللہ نے خبر دی ہم نے روحوں کو پیدا کیا تو کہ اللہ تعالیٰ جو روحوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے ان کو رکھنے اور ٹیکنے پر قادر نہیں آپ احادیث کو مانیں کیفیت اللہ کے سپرد ہے لیکن ان ساری احادیث کا ان نصوص کا وہ انکار کر بیٹھے کہ یہ بات عقل میں نہیں سنا ہے اس طرح یہ بات بھی کہ میزان کیسے اعمال کو تولے گا نماز کا جسم نہیں ہے رودے کا جسم نہیں ہے حج کا جسم نہیں ہے یہ میزان میں رکھ کے کیسے تولے جائے گے وزن تو اجسام کا ہوتا ہے نہ کہ آراز کا تو کیسے تولے گا یہاں بھی انہوں نے عقل کو مقدم کیا نقل پہ حالانکہ معاملہ بڑا آسان ہے اللہ نے خبر دی کہ ہم میزان قائم کریں گے ہم میزان تولیں گے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ قادر ہے اللہ تعالیٰ ان اعمال کو توڑنے پر قادر اللہ تعالیٰ آراز کو توڑنے پر قادر اس کو قبول کر لو لیکن نہیں عقل کی بنا پر اس کو رد کر دیا میزان کا معنی وہ کرتے ہیں عدل کے ساتھ حالانکہ پیغمبر اسلام کے حدیث میزان کے دو پلڑے ہیں کیا تعویل کرو گے نبی اسلام کے حدیث میزان کا لسان کانٹا بھی ہے جو وزن کو برابر کرے گا اتنا دقیق وہ کانٹا ہے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تو الحسنات و سیاحت پمن رجحت حسنات سیاحت ہی مسقال حبت خوردن جن پمن رجحت سیاحت حسنات ہی مسقال حبت خرد دن کتنا دقیق یہ بدل ہے جب تولا جائے گا نیکیوں اور گناہوں کو تو یہ کانٹا اس فرق کو ظاہر کرے گا جس کی نیکیاں ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئیں وہ جنت میں جائے گا جس کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے وہ جہنم میں جائے گا کتنا دقیق تو یہ میزان کے مواصبات ہیں کیا تعویل کرو گے کیونکہ یہ بات عقل میں نہیں آ رہی عقل میں کیسے سمائے بھلا آراز کیسے تل سکتے ہیں چینی آپ توڑ سکتے ہیں اس کا جسم ہے لیکن چینی کی مٹھاس کو کوئی نہیں توڑ سکتا مٹھاس کا جسم نہیں مٹھاس عرض ہے اور چینی جسم جسم عرض کو اٹھاتا ہے اجسام کا وزن ہوتا ہے آراد کا وزن نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے خبر دی ہم میزان قائم کریں گے اور اعمال کو تولیں گے ان اللہ علاق الشین قدیم اللہ کی قدرت پر ایمان لانے میں کیا حرک ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں اس کا امر کن ہے فیا کوئی مشکل نہیں بلکہ آج تو سائنس نے اس کام کو بھی ثابت کر دیا اللہ کی حجت سر چڑھ کے بولتی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ایک تھرمامیٹر بخار کو تولتا ہے نہیں تولتا حالانکہ بخار عرض ہے بخار کا جسم نہیں لیکن وہ آلہ مریض کے منہ میں جسم کے حصے سے لگایا جاتا ہے اور وہ آلہ مریض کے جسم کی حرارت کو تول لیتا ہے حالانکہ حرارت کا جسم نہیں ہے حرارت آراز میں سے گاڑی کی سپیڈ تولی جا سکتی ہے گاڑی کی رفتار تولی جا سکتی ہے انسان تول رہا کس کی توفیق سے اللہ کی توفیق سے تو اس کی اپنی طاقت کیسی ہوگی تو آفیت کا راستہ اللہ کی قدرت پر ایمان لانا امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی گمراہ فرقے کے رد کے لیے یہ باب قائم کیا کہ قول ہی تعالیٰ الموازین کس طرح یوم القیامہ اور دلیل قرآن سے پیش کی کیونکہ قرآن ہی کی دلیل سے مطمئن ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہوتے یہاں بھی نہیں ہوئے یقیناً اس رد کے لیے یہ باب قائم کیا اور حدیث بھی پیش کی اسی موقف کی تائید کے لیے کہ پیغمبر علیہ السلام فرما کے دو کلمے میزان پر بھاری ہوں گے مانا وہ دو کلمے تو لے جائیں گے تو حدیث میں بھی وزن اعمال کی دلیل ہے اور یہ قرآن کی آیت بھی وزن اعمال کی دلیل ہے تو ایک تو یہ مقصد تھا اس باب کو قائم کرنے کا دوسرا ایک اور گمراہ فرقہ جس کا نام ہے جبریہ ان کی تردید مقصود ہے جبریہ کا عقیدہ یہ ہے وہ تقدیر کے منکر اور وہ کہتے ہیں بلکہ تقدیر کو ایسا مانتے ہیں ایسا مانتے ہیں کہ ہر شخص کو تقدیر کے آگے مجبور بے بس قرار دیتے مجبور و بے بس قرار دیتے تقدیر کے منکر قدریہ اور جبریہ ان کے مقابلے میں تقدیر پر ایمان لاتے ہیں ایسا ایمان کہ ہر بندہ ہر مخلوق تقدیر کے آگے بے بس ہے انسان کا کوئی اختیار نہیں قدریہ تقدیر کے ان کے جبریہ تقدیر کو اس قدر مانتے ہیں کہ انہوں نے ہر بندے کو تقدیر کے آگے مجبور محض قرار دیا اور بے بس قرار دیا انہوں نے کہا کہ عالم کی جو بھی حرکت ہے وہ استراری ہے جیسے راشے کا مریض ہے اس کا خود بخود ہاتھ ہلتا ہے اس کے اختیار سے نہیں ہلتا ہوا چلتی ہے درخت کے پتے ہلتے ہیں درخت کے پتے اپنے اختیار اپنی مرضی سے نہیں ہلتے اس طرح ہر انسان کی حرکت تقدیر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے انسان کو کوئی اختیار نہیں یا تو کوئی انسان اگر مومن ہے تو اپنے اختیار سے نہیں کوئی انسان اگر کافر ہے تو اپنے اختیار سے نہیں وہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے تقدیر کے آگے بے بس ہے ایک شخص اگر گھر سے نکلتا ہے اور مسجد کی طرف جاتا ہے نماز پڑھتا ہے تو کوئی قابل تعریف کام اس نے نہیں کیا تقدیر میں ایسا ہی تھا اور وہ مجبور ہے ایک شخص گھر سے نکلتا ہے شراب خانے کی طرف جاتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا وہ مجبور ہے وہ کرنے پر تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے بے بسی میں اور اشترار میں اس میں بندوں کا کوئی اختیار شامل نہیں امام بخاری رحمہ اللہ اس سے قبل بھی بہت سے باب قائم کیے اور یہ باب بھی قائم کیا ان کی تردید کے لیے اگر بندے بے بس ہیں اور ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے مسجد میں جانے والا بھی کوئی نیکی نہیں کر رہا اور شراب خانے میں جانے والا کوئی گناہ نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ میزائن کیوں قائم کرے گا اعمال کو کیوں تولے گا حساب و کتاب لینے کے لیے پھر سارا یہ معاملہ کیا ہے اس کا معنی کہ بندوں کو اختیار دیا گیا اور واقعہ جو قول فصل اس بارے میں وہ یہ ہے تفصیل کا مقام نہیں ہے کہ بندے تقدیر کے آگے مجبور بھی ہیں اور مختار بھی کچھ امور میں اختیار دیا گیا اور کچھ امور میں مجبور مثلا پیدا ہونا مرنا کھانا پینا سونا جاگنا شفا یاب ہونا مالدار غریب ہونا ان تمام امور میں بندے مجبور تقدیر میں جو کچھ ہے وہی ان کو لاحق ہوگا اور اس کے آگے بے بس لیکن جہاں تک ہدایت کا معاملہ اور دین کا معاملہ اللہ پاک فرماتا ہے ان حدینہ سبیلا اما شاہ اما کفور ہم نے انسان کو راستہ دکھایا انبیاء کی دعوت کے ذریعے اپنی وحی اور کتابوں کے ذریعے راستہ دکھایا اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ نیک راستہ اختیار کرے یا برا راستہ اختیار کرے ہم نے وعدہ کر دیا یہ راستہ جنت کا ہے اور یہ جہنم کا ہے آگے انسان کا اختیار ہے جنت کا راستہ اختیار کرے یا جہنم کا تو اختیار دیا گیا نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی کہ جف ہوا میں جو کچھ ہونے والا ہے تقدیر لکھ کر خشک ہو چکی ان کا قد فراہ من العباد تیرا بندہ لوگوں کے معاملات ان کے امور لکھ کر فارغ ہو چکے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا جنت میں کون جائے گا جہنم میں کون جائے گا امیر عمر نے یہاں پر ایک سوال کیا ففیم العمل عمل یار سوال پھر ہم عمل کیوں کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملو فکل میسر الما خلق امیر عمر کا کہنا یہ تھا کہ افت تقر والا کتاب نا اپنی تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے جنتیوں جہنمیوں کے فیصلے ہو چکے اپنی تقدیر میں بھروسہ کر کے بیٹھ جائے عمل کیوں کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا اے عمل عمل کرو فکل میسر الما خلق له جو شخص جس گھر کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسی گھر کے عمل کی توفیق دیا جاتا ہے اب اس حدیث میں دو چیزیں ایک عمل کرو دوسرا توفیق دیا جانا مانا ہر بندہ جو ہے اس کو اختیار بھی دیا گیا تبھی تو کہا کہ عمل کرو عمل کرنا اس کا اختیار ہے اور توفیق دیا جانا یہ تقدیر اور اللہ کی مشیت ہے بندہ جو اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے تحت کرتا ہے اگر وہ نیک راستہ منتخب کرتا ہے اس میں اس کی مرضی داخل ہے اس کا اختیار داخل ہے مگر اس کا جو بھی اختیار کرنا ہے وہ اللہ کی مشیت سے خارج نہیں اللہ کی مشیت میں داخل اور ایک بندہ اگر کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے اس میں اس کی مرضی شامل ہے مگر جو بھی مرضی وہ اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے خارج نہیں ہے بلکہ مشیت کے تحت ہے کائنات کی کوئی چیز اللہ کی مشیت کے سے خارج نہیں صرف ایک آخری سوال یہاں باقی بچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ایک بندے کے لیے مومن ہونے کی کیوں ہے اور ایک بندے کے لیے کافر ہونے کی کیوں ہے ٹھیک ہے ایک بندے نے ایمان اختیار کیا اپنے اختیار سے اور اللہ کی مشیت کتابیں ایک بندے نے کفر اختیار کیا اپنی مرضی سے ٹھیک ہے اللہ کی کتاب کتابیں اور اللہ کی مشیت زید کے لیے مومن ہونا کیوں ہے اور رام لال کے لیے کافر ہونا کیوں زید کے لیے جنتی ہونا اللہ کی مشیت کیوں ہے اور رام لال کے لیے جہنمی ہونا اللہ کی مشیت کیوں ہے یہاں مسلم ابو سی کی حدیث القدر و سے جب تقدیر پر بات ہوتے ہوتے یہ مرحلہ آ جائے تو خاموش ہو جائے کیوں کہ تقدیر اور اس کی مشیت اس کا راز ہے اس کے راز کو کوئی نہیں جانتا نہ کوئی نبی مرسل اور نہ کوئی ملک مقرر کسی کو اطلاع نہیں اس کے راز کو کوئی افشا نہیں کر سکتا وہ چاہے گا تو قیامت کے دن افشا کرے گا کہ فلاں شب جنتی ہے تو اس میں میری کیا حکمت تھی فلاں جہنمی ہے میری اس میں کیا حکمت ہے فلاں جنت کا اہل اور ایمان کا اہل ہے اس میں میری کیا حکمت ہے اور فلاں جہنم کا اہل ہے اس میں میری کیا حکمت ہے ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ کی حکمتیں افشا ہو لیکن دنیا میں اس کی محیط اس کی تقدیر اس کا راز ہے جس پر کوئی اطلاع نہیں پا سکتا تو امام بخاری نے یہ باب قائم کیا جبریہ کی تردید کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بندہ ایمان و کفر کے اختیار میں بھی تقدیر کے آگے مجبور ہے لہذا کسی کی نماز پڑھنے میں کوئی کماد اور فضل نہیں اور کسی کے شراب خانے میں جانے میں کوئی اس کی برائی نہیں کیونکہ جو کر رہا ہے وہ تقدیر کے آگے مجبور ہو کر کر رہا ہے اچھا اگر مجبور ہے تو حساب و کتاب کیوں وزن اعمال کیوں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے پلڑے میں نماز کیوں تولے گا اور گناہوں کے پلڑے میں شراب نوشی کیوں تولے گا اس وزن کا معنی حساب ہے اور حساب کب ہوگا جب بندوں کو اختیار دیا جائے بندے اگر صرف مسیر ہوں اور صرف ان کا معاملہ مجبوری اور استراری ہو تو پھر حساب کیوں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان عدلہ سے جس طرح رد کیا متدلہ کا اس طرح رد کیا اس گمراہ فرقے کا بھی جبریہ کا بھی جو تقدیر کو اس قدر مانتے ہیں کہ وہ بندے کے ہر فعل ہر حرکت کو استراری قرار دے دیتے تو یہ ہے اس باب کو قائم کرنے کا مقصد آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے ایک لغوی مسئلہ ذکر کیا ہے یعنی قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے بمانا عدل جسٹس قسطاس یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں عدل کے معنی میں انصاف کے معنی میں لیکن یہ عدل ہے ایک لغوی مسئلہ ایک حل کیا کہ قسط یہ مقصد کا مصدر ہے اور جب مقصد کا مصدر قسط ہو تو اس کا معنی عادل ہوگا اور جب قسط مصدر ہو قاصد کا تو اس کا معنی ظالم ہوگا یہ عربی لغت کا تنوع اور اس کی فصاحت ہے کہ لفظ ایک ہی ہے قسط لیکن معنی کا فرق ہے باپ کی تبدیلی سے دیکھیں دو باب ہیں ایک یقص یق اقساط و قسط اور ایک تو یقص تو قسط جب باب افعال ہوگا اکس و تو اقساط و قسط تو اقساط اس کا اول قیاسی ہوگا اور قسط مصدر ثانی سماعی ہوگا لیکن جو مقصد مادہ ہے جو مقصد یہ بمانا عادل ہے بمانا عادل یعنی قسط لفظ مصدر قسط ہے لیکن یہ مصدر یہاں قص کا نہیں بلکہ اکثر تک ہے سوال یہ کہ اکثر کا مصدر قسط کیوں ہے اقساطن کیوں نہیں اقساطن ہے اور مصدر قیاسی جو قاعدے کے مطابق تو قسطن کیوں ہے عرب کے کچھ مصادر سماعی ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ مصدر بحذف زوائد ہے بحذف زوائد یعنی مصدر بحذف زوائد ہو سکتا ہے اور وہ عرب سے سما پر محمول جیسے قدر یو قدر تقدیر و قدر تقدیر مصدر قیاسی ہے اور قدر بازف زوائد مصدر سماعی ہے اچھا اب یہ لغت عرب کا تنوع کیا لفظ ہے کہ قسط لیکن یہی لفظ اگر مصدر ہے اقسا کا تو اس کا معنی ہے عدل اور یہی لفظ قسط اگر مصدر ہے قاصا کا تو اس کا معنی ہے ظلم ایسا کیوں ہے اصل میں باب افعال اور سراسی مجرد کے افواب ان کی کچھ خاصیات آپ نے پڑھی ہوں گی فصول اکبر کتاب پڑھنے کے قابل ہے اس باب میں تو باب افعال کی خاصیت ہے ایک اعطاء ماخذ کہ جو اس باب کا یا سیرے کا ماخذ ہے وہ کسی کو دے دینا تو اگر یہ قسط مصدر و اقسا کا تو یہ باب افعال ہے اور اس کا خاصا اعطاء ماخذ ہے یعنی مخاطب کو اس کا حصہ دے دینا اور یہ عدل ہے اور اگر یہ مصدر ہو قاساتا کا قاساتا قسطن قسط تو قاساتا سلاسی مجرد کی خاصیات میں سے خاصیت میں ماخذ ہے کہ جو حصہ اس فعل میں مذکور ہے اور جو چیز اس فعل میں ہے اس کو چھین دینا اور سلب ظلم ہے اس لیے قسط اگر مصدر ہوگا قاساتا کا تو معنی حصے کو چھین لینا حصے کو لے لینا اور یہ ظلم ہوگا یہ لغت عرب کا ایک تنوع کتنی فصاحت کہ ایک لفظ صرف باب کے تنوع اور اختلاف سے اس کا معنی بالکل مختلف ہوگا فرق آگے تو مقصد کا معنی عادل عدل اللہ تعالیٰ عدل کرے گا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ اپنے فضل کا معاملہ فرما لے عدل کا معاملہ ہوگا تو کون بچے گا سنیں عدل کیا ہے کچھ لوگ اس کا معنی انصاف کرتے ہیں لیکن نہیں عدل اور ہے انصاف اور عدل کا معنی یہ ہے عدل کا معنی ایسا عدل کرنا کہ جو شخص جس چیز کا مستحق ہے اسے وہی دینا جس چیز کا مستحق ہے ان یعنی ایک ذرے کی مقدار تک کو دیکھنا اس کے استحقاق کو ثابت کرنے کے لیے ایک پوری باریک بینی کے ساتھ جو شخص جس چیز کا مستحق ہے اسے وہی دینا انصاف کا معنی یہ نہیں ہے انصاف کا جو مادہ ہے وہ نصف ہے نصف کا معنی آدھا انصاف کا معنی آدھا کر دینا یعنی دو لوگوں کا جھگڑا ہو کسی چیز کے بارے میں فیصلہ آپ کے پاس آ جائے آپ کہو کہ لڑو نہ جھگڑا نہ کرو آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو یہ عدل نہیں ہے انصاف ہے عدل یہ ہے کہ جو شخص جس چیز کا مستحق ہے اس کو وہی دیا جائے اور اللہ رب العزت قیامت کے دن کا حساب عدل کے ساتھ فرمائے گا عدل کے ساتھ کہ جو بندہ جو مخلوق جس چیز کے مستحق ہے اس کو وہی عطا فرمائے پوری باریک بینی کے ساتھ اس سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں آگے امام بخاری کی سند ہے امام بخاری کے شیخ احمد بن اشقا یہ حدیث امام بخاری نے تین مقام پر ذکر کی ہے اور تینوں مقام پر مختلف مشائق ہے ایک یہ حدیث ذکر کتاب الدعوات میں وہاں امام بخاری کے شیخ زہیر ابن حرب ہے دوسری حدیث ذکر کی کتاب الایمان بن نظور میں اور وہاں آپ کے شیخ قطعبہ بن سعید اور تینوں مقامات میں بخاری نے مختلف استعمال کی اور مختلف مسائل کا اس حدیث سے استخراج کیا مثلا یہاں اس حدیث کو ذکر کیا باپ وزن اعمال کا ہے اور یہاں امام بخاری کا استقدال فقیرتان فلم میدان سے کہ یہ دو کلمے میزان پر بھاری ہوں گے مانا جیسے قرآن نے ثابت کیا وزن اعمال کو اس طرح اس حدیث سے بھی وزن اعمال ثابت ہو رہا ہے تو یا امام بخاری کا استدلال اس حصے سے نے پھر میزان سے کتاب الدعوات میں امام بخاری نے باب قائم کیا ان کلمات کے فضائل کے لیے ان کلمات کا ثواب بیان کرنے کے لیے اور وہاں امام بخاری کا استدلال پوری حدیث سے حبیب ادان سے ہے خفیف ادان سے ہے اور ثقیل ادان سے ہے کہ یہ دو کلمے ان کا ثواب کیا ہے ان کی فضیلت کیا ہے یہ اللہ کو پیارے اور یہ زبان پر ہلکے ہاں ہلکا ہونا بھی فضیلت ہے ہلکا ہونا بھی فضیلت ہے ایک چیز مشکل ہو اتنی فضیلت اس میں نہیں ہوتی جتنا ہلکا ہو جائے کیوں اللہ تعالیٰ جس چیز کو آسان بنا دے اس میں اللہ رب العزت کی حکمت یہ ہے کہ ہم نے اس کو آسان اس لیے بنایا کہ یہ سب کی ضرورت ہے جو چیز مہنگی ہو جس کا حصول مشکل ہو وہ سب کی ضرورت نہیں ہوتی یہ سونا جواہرات یہ مشکل ہے مہنگے ہیں سب کی ضرورت نہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ خرید لیتے ہیں اگر یہ سونا ہر ایک کی ضرورت ہوتی زندہ رہنے کے لیے تو غریب زندہ رہتے اس کے مقابلے میں ہوا سب کی ضرورت ہے اس کے بغیر کوئی زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتا اس کی کوئی قیمت نہیں تو جو چیز آسان ہو اس میں خالق کائنات کی حکمت ہے کہ وہ سب کی ضرورت ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کائنات میں سب سے آسان کلمہ ایک ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ اس سے آسان کلمہ اور کوئی نہیں کیوں اس لیے کہ کلمہ توحید سب کی ضرورت ہے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے نجا اور فلاح کا کوئی تصور نہیں اس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ عظیم یہ کلمہ توحید اس میں توحید کے جو نکات اور دروازے ہیں اس کا فہم بھی سب کی ضرورت ہے اس لیے کلمے آسان ہے تو آسان ہونا بھی ایک قابل تعریف امر ہے اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کے میزان میں بھاری ہوں گے امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب دعوی میں ذکر کیا ان کلمات کا ثواب اور ان کا اجر ذکر کرنے کے لیے اور وہاں استدلال ان تینوں جملوں سے اور تیسرا جو مقام جائیں حدیث کو ذکر کیا وہ کتاب والنظور ہے کتاب الائیمان من نظر ایک باب قائم کیا بخاری نے باب من حلف ان لا يتکلم ان لا يتکلم اليوم فصلى او قرأ او صبح او حمد او کبر او حلل فعلا نیت ایک فقی مسئلہ کہ ایک شخص قسم کھا لے کہ آج میں نے بات نہیں کرنی آج کے دن میں نے بات نہیں کرنی یہ قسم کھا لی اس کے بعد اگر وہ نماز پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے یا سبحان اللہ کہتا ہے یا الحمدللہ کہتا ہے یا لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی قسم ٹوٹی یا برقرار ہے کیونکہ یہ چیزیں بھی کلام شمار ہوتی ان کے کلام ہونے کی کیا دلیل ہے یہ دلیل کالی متعین حبیب دو کلمے یا کلمہ کلام و کلمت متن کلام ان کا دیا نبی السلام نے کلام کہا ہے افضل الکلام اربع سب سے افضل کلام چار ہے سبحان اللہ وہاں آپ نے نے کلام کلام کلام ہے اس شخص کی قسم کیا تھی کہ آج میں نہیں اب یہ کلمات بھی ہے نماز بھی کلام ہے قرآن بھی کلام ہے تو یہ امور انجام دینے سے اس کی قسم ٹوٹی یا قائم رہی اس میں فقہا کا اختلاف تھا جمہور فقہا کے نزدیک اس کی قسم نہیں ٹوٹی کیونکہ عرف عام میں بات نہ کرنے کا معنی یہ ہے کسی سے بولوں گا نہیں عرف عام میں بات نہ کرنا یہ نہیں ہے کہ قرآن نہیں پڑھوں گا نماز نہیں پڑھوں گا فقائے حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی کیونکہ یہ بھی کلام مگر امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف جمہور کے ساتھ ہے فرمایا کہ علانیت ہے اگر وہ قسم کھانے کے بعد سبحان اللہ کہتا ہے الحمدللہ کہتا ہے تو اس کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو قسم کھائی تھی کلام نہ کرنے کی اس میں آپ کی نیت کیا تھی آپ کا مقصد کیا تھا اگر وہ کہے کہ میری نیت صرف عرفی کلام کی تھی اگر میری نہیں ہے صرف لوگوں سے کلام کرنے کی کہ لوگوں سے بات نہیں کروں گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹی اور اگر وہ گئے میری نیت ہر کلام کی تھی سبحان اللہ کی بھی تھی الحمد للہ کی بھی تھی پھر اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور امام بخاری کا حصہ ایک اور حدیث سے ہے جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا کہ وہ صحیح تو ہے مگر شرط بخاری پر نہیں صحیح مسلم حدیث مذکور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا کہ ان نہ ہار رہی ماں جو علت کلام ہے ہماری یہ نمازیں لوگوں سے اس میں بات کرنا جائز نہیں یہ اللہ کا ذکر ہے تصویر و تحلیل ہے اور تحمید ہے ہماری یہ نماز لوگوں سے بات نہیں ہے ہماری یہ بات تصویر اور تحلیل ہے میں نے اس حدیث میں لوگوں کی بات الگ ذکر کی اور تصویر اور تحلیل کو الگ ذکر کیا تمام بخاری نے یہاں پر ایک عجیب فقہ جو ہے وہ پیش کی ہے اور بعض لوگوں کو رد کیا ہے اور کلام کا معنی وعدے کیے ہے اور اس دلال کالی ماتان سے ہے امام بخاری کی غزارت علم ہے کہ تینوں مقامات پر تین الگ مسائل ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کو ذکر کیا اور صنعت کا کہ تینوں مقام پر شیخ مختلف ہے امام بخاری کے شیخ الشیخ محمد بن فضیل یہاں بھی ایک اشکال ہے کتب رجال میں روم تشیعوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ ان پر شیعہ ہونے کی تہمت شیعہ ہونے کی تہمت لیکن اس کا جواب اب تفصیل کا وقت نہیں ہے حافظ حجر نے ابو ہاشم کا نقل کیا کہ تو علیہ آثار اہل سننا میں نے ایک وقت گزارا ہے محمد فضیل کے ساتھ اور میں نے اس پر اہل سننا کے آثار دیکھے من تشیدوں کی تہمت درست نہیں ہے اور اگر ہے تو یہ تشیعوں کا غلوم نہیں تھا اس دور میں اتنا لوگ آگے بڑھ چکے تھے اگر کوئی ذرا سا فضیلت بیان کرتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تو لوگ کہتے ہیں شیعہ ہوگا اور اگر کوئی امیر معاویہ کی فضیلت بیان کرتا کسی حدیث سے تو لوگ جو اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں ہماری جماعت سے نکل گیا یعنی اتنی قدر تک بھی لوگ تشیعوں کا الزام دے دیتے تھے تو ابو ہاشم کا قول میں نے اس پر آثار اہل سننا دیکھے اور پھر ایک اور قول ابن حجر نے ذکر کیا وہ قول خود محمد بن فضیل کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ علی عثمان ولا رحم اللہ من لم رحم علی عثمان کہ اللہ تعالیٰ عثمان پر اپنی رحمتیں برسائے اور جو شخص عثمان غنی کا نام سن کر رحمت اللہ علیہ نہ کہے اللہ اس پر بھی رحمتیں نہ برسائے اگر یہ شیعی ہوتا یہ قول کہتا وہ تو صحابہ کے دشمن ہے لیکن نہیں لگتا ہے کہ یہ تشیعوں کی اگر تہمت ہے تو وہ غلوب والی نہیں ہے بلکہ اگر کسی نے ذرا سا کسی کے سامنے جناب علی بن طالب کی شان میں کو حدیث بیان کر دی اس دور میں لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ ہو اس قسم کی بات محسوس ہوتی ہے تو یہ اشکال بھی یہاں جو ہے وہ وہ جو ہے قائم نہیں رہتا بلکہ منتفع ہو جاتا ہے امام بخاری کی صنعت آگے ان کے شیخ و شیخ جو ہیں وہ جو ہیں وہ ابو ذرا ابو ذرا روایت کرتے ابو ذرا یہ علیہ السلام کے صحابی جناب جریب رحمۃ اللہ کے پوتے تھے اور ان کے شیخ ابو حریر رضی اللہ عنہ علیہ اسلام کا عظیم صحابی حدیث کے حافظ محدث امت جن کے لیے علیہ اسلام نے قوت حفظ کی دعا کی تھی یہ ان کا تمیز تھا اور نبی السلام کی ایک حدیث ان کی شان میں پیش کرنا کافی ہے بحمد اللہ وہ حدیث ہم عہد الحدیث کی شان کا مظہر بہت سے فرقے ابو حریرا سے خوش نہیں کوئی کہتا وہ غیر فقی ہے ان پر بڑی جرا کرتے ہیں مستشرقین ان پر کیچڑ اچھالتے ان سے خوش نہیں اگر کوئی خوش ہے صحیح معنی میں تو وہ عہد الحدیث الحمد للہ ہمارے کئی مدارس کا نام جامع ابو حریرا کئی مساجد کا نام مسجد ابو حریرا رضی اللہ حدیث کا حافظ نبی السلام نے ایک دفعہ ابو حریرا کو دیکھا اور دعا کی اللہ احب ابدا کہا تھا بھو وہ احبب ہما الا عباد کلو میں نے یا اللہ اپنے اس بندے سے محبت کر اور اس کی ماں سے بھی محبت کر ابو سے اس سے محبت کر اور اس کی ماں سے بھی محبت کر اور اپنے اس بندے کو اپنے سارے مومن بندوں کا محبوب بنا دے معنی جس کے دل میں ابو حڈیرا کی محبت ہے نبی اسلام اس کو مومن قرار دے اور جس کے دل میں اس صحابی کا بغض ہے یہ عدابت ہے وہ مومن نہیں ہے اللہ کے پیغمبر کی دعا کہ اپنے مومن بندوں کا اسے محبوب بنا دے تو جس شخص کے دل میں بہراڑا کی محبت ہے نبی السلام اس حدیث میں اس کے مومن ہونے کی گواہی دی مومن ہونے کی امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک مقام پر بڑے عجیب طریقے سے ابو حریر رضی اللہ عنہ اور پیغمبر اسلام کی حدیث پر ایک پیدا ہونے والا کیچڑ دور کیا کتاب البیڑ میں ایک فقی مسئلہ کہ کوئی شخص اپنا جانور بیچے بکری یا اونٹنی یا گائے اس کو معلوم میں نے اس کا سودا ہے تو تین اس کا وہ دودھ نہ نکالے اس کا دودھ تھروں میں روک لے تاکہ اس کے تھن پھول جائیں خریدار آئے پھولے ہوئے تھنوں کو دیکھ کر وہ سمجھے بڑا دودھ والا جانور ہو وہ سامنے دھوتا ہے اور بڑی بالٹی بھر جاتی ہے خوش ہوتا ہے کہ بڑا یہ قیمتی جانور ہے تو اس کا وہ بڑا اونچا ریٹ دے کر وہ خرید لیتا ہے مگر اس کو پتا نہیں تھا کہ تین دن اس کے تھروں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا اور دودھ نہیں دھوا گیا اب وہ گھر لے گیا اگلے دن جا کر دودھ نکالا تو ایک گلاس بھی نہیں بھرا پھر دیکھا یعنی دودھ نکلتا نہیں بہت تھوڑا مانا دھوکا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کو شاد مسرات بولتے ہیں کہ جو شخص ایسی بکری خرید لیتا ہے بیچارہ اب اس کو دو اختیار ہے یا تو صبر کر لے اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے کوئی جھگڑا نہ ہو اختلاف نہ ہو دھوکہ ہو گیا صبر کر لیں اور یا پھر تین دن کے اندر اس بکری کو واپس کر دیں ہاں واپس کرے تو ایک سا کھجورے ساتھ لوٹا دے ایک سا کھجوریں کیونکہ اس نے اس کا دودھ استعمال کیا تو اس کے بدلے ایک سا کھجور اس کو دے دیں نبی اسلام حدیث ہے آمن و صدق ہمارے اس پر ایمان ہونا چاہیے لیکن ایک طبقہ کے فوقہ حنفیہ اس حدیث کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ خلاف قیاس ہے اور پھر ایک قاعدہ بنا لیا قاعدہ کہ ہر وہ حدیث جو خلاف قیاس ہو اور اس کا راوی غیر فقی ہو تو وہ ہم پر حجت نہیں یہ حدیث خلاف قیاس بھی ہے اور اس کا راوی ابو ہلیرا ہے جو کہ غیر ہے جو پانچ ہزار پانچ سو پچہتر حدیث کا راوی ہے وہ غیر فقی لہذا یہ حدیث ہم پر حجت نہیں اس کا انکار کر دیا امام بخاری رحم اللہ اس قول سے پریشان ضرور ہے مگر ان کا حلم ان کا تحمل بردباری اور ان کا مناقشہ ہاد انہوں نے کوئی تانا دری نہیں کی حالانکہ کئی فقہ حنفیہ نے اس قول پر اپنے فقہ اور امام پر جرا کیا اور سخت کلام کیا امام بخاری نے کوئی سختی نہیں ذکر آگے ایک فتویٰ نقل کر دیا کس کا نبی اسلام کے صحابی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھو امام بخاری کی فقاہت دیکھو ان کی ذہانت اور ذکا دیکھو کوئی غبار نہیں بس ایک فتویٰ نقل کر دیا ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی عنہ کا اور وہ فتویٰ اس حدیث کے موافق ہے بالکل جو نبی اسلام السلام کا فرمان ہے حرف بار وہی فتویٰ جناب ابن مسعود کا کہ اگر تم نے حدیث کو ٹھکرا دیا کہ راوی غیر فقی ہے تو ابن مسعود پر بھی یہ الزام ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ ہماری فقہ کا امام ہے ان کا شعر مشہور ہے نا الفق ہو ذرا ابن مسعود القمت الحسد ہو ثم ابراہیم و تفاس ہو یعقوب و طاہن ہو ب نعمان و آجن ہو نعمان و طاہن ہو و یعقوب و آجن ہو محمد الطاحن بل آخر الناس وہ کہتے ہیں ہماری فقہ جو ہے وہ ایک کھیت ہے ایک کھیت جس کا بوجھ بونے بیج بونے والے جناب عبداللہ بن مسعود یہ اقرار کر لیا تو ان کا یہ فتویٰ ہے جو حدیث کے مطابق ہے کہ وہ بھی غیر فقی ہیں فقہ کا بیج ابن مسعود نے بویا اور پھر ابراہیم نخی نے اس کو کاٹا ابراہیم نخی نے اس کو کاٹا ابراہیم نخی نے اس کو کاٹا اور امام حنیفہ نے اس کو پیس دیا اور یعقوب ابو یوسف ابو یوسف نے روٹیاں اس کو امام اور یعقوب نے اس کی روٹیاں پکائی اس کا آٹا گوندا جانے میں اس کا آٹا گوند دیا پیسنے والے امام حنیفہ اور بھی اس نے آٹا گوندا اور پھر امام محمد حسن شہبانی آ گئے انہوں نے روٹیاں پکائیں اور ہم سب کھا رہے ہیں یہ ان کی فقہ کی تاریخ ہے تو پھر شیخ اول بقول تمہارے جناب دل میں سڑود رسی رہے ہم تو ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ وہ ہمارے ہیں وہ محدث تھے اور متبع سنت تھے تو اگر ان کا فتویٰ حدیث کے مطابق ہے تو ان پر تمہارا کیا حکم ہے کیا فتو ہے کوئی کلام نہیں کیا بس آئینہ دکھا دیا امام بخاری کا مناقشہ ہا دیا کے بات تھوڑی طویل ہو گئی اب یہ حدیث جس میں دو کلمات کی فضیلت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ فضیلت اتنی کیوں ہے کیونکہ یہ ساری اللہ کی توحید و صفات کی مفتاح ہے یہ حدیث سبحان اللہ ایک جملہ جس میں توحید تنظیم یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو پاک ثابت کرتا ہے ہر نقص عیب سے وہ شریک سے پاک ہے ظلم سے پاک ہے اس کو نیند نہیں آتی موت نہیں آئے گی اس کو اون نہیں آتی ہر وہ صفت جو نقص کی صفت ہو سکتی ہے اللہ اس سے پاک ہے اس کا مظہر سبحان اللہ ہے شفات اساس سبحان اللہ بب حمد ہی اسی کی تعریف ہے اسی کی تعریف کے ساتھ تعریف کس کی ہے ساری تعریف جو ہر کمال کا مستحق ہے ہر کمال کا مستحق ہے تو حمد میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کمال کا کی نسبت ہے اور ہر کمال کا اتصاف ہے سبحان اللہ بحمد ہی صفات نقص کی نفی کرنے والا جملہ سبحان اللہ بحمد ہی ہر کمال کو اللہ کے لیے ثابت کرنے والا ہر عیب سے پاک ہے سبحان اللہ اور ہر کمال سے کا مستحق ہے اور متصف ہے الحمد للہ یہ ہی یہ دو کلمے بڑے عظیم بڑے مبارک پوری توحید کی اساس پوری توحید کی مفتاح اس لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوں گے بلکہ نبی اسلام کی حدیث صحیح مسلم میں سبحان اللہ نصف المیزان الحمد للہ تملا ہو کہ جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا رہے ایک بار پڑھتا نہیں زندگی پر پڑھتا رہے بار بار پڑھتا رہے اور اس منہج کو جانتا رہے کہ زبان اللہ کیا ہے اس میں کیا پیغام ہے کیا دعوت ہے اس پر قائم رہے تو اس کا یہ ایک ہی عمل اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھر دے گا بلحمد للہ تملا ہو اور وہی شخص اگر الحمدللہ کہ منحج منہج پر قائم ہے اس کلمے کو پڑھتا ہے بار بار پڑھتا ہے پورے فہم کے ساتھ پورے فہم کے ساتھ پورا فہم کیا ہے کہ اللہ ہی ہر کمال کا مستحق دیکھو جو ہر تعریف کا مستحق ہوگا وہی ہر کمال کا مستحق ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کمال میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے اگر شریک کرو گے تو آپ نے اس کمال کو تقسیم کر دیا جب کمال تقسیم ہوگی تو حمد بھی تقسیم ہو جائے گی پھر الحمدللہ کا میں نے کہا کر کہاں کرو گے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے اس کا انکار لا آئے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہے وہ عالم ہے لہذا وہ عالم الغیب ہونے کے ناطے ہر حمد کا مستحق ہے یہ صفت کمال ہے یہ صفت کمال کی بنا پر وہ پوری حمد کا مستحق ہے عالم الغیب ہونے کے تعلق سے اگر آپ کہیں کہ فلاں بھی عالم الغیب فلاں نبی فلاں ولی غیب جانتا ہے تو آپ نے اس کمال کو تقسیم کر دیا جو اللہ کے لیے مخصوص تھا اسے آپ نے تقسیم کر دیا جب کمال تقسیم ہوا تو حمد بھی تقسیم ہوگی اس حمد کی تقسیم سے پہلا جرم کیا ہوگا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمد کا انکار وہ کہتی ہے ساری تعریف ہے اللہ کے لیے آپ نے اس کمال کو تقسیم کر کے کچھ تعریف غیر میں پیدا کر دی اگر اللہ کے علاوہ غیر جانتا ہے تو مانا اتنے کمال کا وہ بھی مستحق ہے اتنی حمد کا وہ بھی مستحق ہے کمال تقسیم ہو گیا ہم تقسیم ہو گئی اللہ رزاق ہے مانا ایک ایک دانہ دینے والا اللہ ہے اگر آپ کا عقیدہ ہو فلاں گنج بخش ہے فلاں روزی دیتا ہے فلاں دستگیری کرتا ہے مشکل کشائی کرتا ہے تو یہ آپ نے کمال کی تقسیم کی یہ سارے کام اللہ کے ہیں جب کمال تقسیم ہوا تو حمد بھی تقسیم ہو گئی اتنی حمد اس غیر کو بھی دینی پڑے گی کہ صرف اللہ ہی حمد کا مستحق نہیں ہے کیونکہ رزاق فلاں بھی ہے ہم تقسیم ہوگی سورہ فاتح کی پہلی آیت کا اور جہاں بھی اللہ کے حمد کا ذکر ہے انکار نہ دے پائیں گے تو بھی حمد ہی اس منحج کو جو شخص پہچانتا ہو اس کو بار بار پڑھتا ہو اس عقیدے پر قائم ہو اس کا ترجمان ہو تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے باقی آدھے میزان کو بھر دے گا ہم نے وعدہ کیا تھا نا کہ بعض بندوں کے اعمال اللہ کے پورے میزان کو بھر دے گا تو باقی مال کہاں جائیں گے یہ دو ہی نیکیاں اللہ کے پورے میزان کو بھرنے والے سبحان اللہ الحمد للہ لیکن خالی ذکر نہیں تصویر کے تانے پھیرتے رہو کوئی فائدہ نہیں جب تک ان کلمات کا فہم نہ ہوگا اور فہم کے ساتھ ساتھ ان کے مختض پر جو اعتقادی مسائل ہیں ان پر پوری زندگی عمل نہ ہوگا جب عمل ہوگا فہم کے ساتھ یہ ذکر ہوگا تو یقیناً یہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کے پورے نظام کو بھر دیں گے نبی السلام کی ایک اور حدیث ہے بخل بخل خمسن ماس خلہ فی المیزان پانچ چیزیں کیا کہنا ان کا وہ اللہ کے میزان میں کتنی بھاری ہوگی وہ پانچ چیزیں کیا ہیں سبحان اللہ الحمد للہ بلا الہ الا اللہ واللہ اکبر چار چیزیں اور پانچویں فرمایا کسی شخص کا بیٹا فوت ہو جائے اور وہ صبر کر رہے اس کا یہ صبر اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا تھا خزو جنہ تکم اپنی ڈھالیں پکڑ لو اپنی ڈھالیں پکڑ پکڑ دو صحابہ نے کہا من ادب بن قد حاضر یا رسول اللہ کو دشمن آ گیا ہے ہم چکنے ہو کر ڈھال پکڑ لیں فرمایا کہ نہیں جنت کو من النار وہ ڈھالے وہ ہیں جو تم کو جہنم سے بچائیں گے جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھالے پکڑ دو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس لوہے کی ڈھالے ہیں دشمن سے بچاؤ کے لیے یہ کون سی ڈھالے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے چار ڈھالے سبحان اللہ الہ الا اللہ واللہ اکبر نبی اسلام کی ایک اور حدیث ہے لانا خولا سبحان اللہ والحمد الا اللہ واللہ اکبر حب و علیہ الشمس اگر میں ایک بار سبحان اللہ والحمد للہ اللہ واللہ اکبر کہہ دوں تو ایک بار کہنا مجھے محبوب ہے ہر اس اس چیز سے جس جس چیز پر سورج کی دھوپ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو پیغام دیا اخر امت کا سلام میں اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ پیغام دے دینا ان جنت طیبۃ التربا عظمت الماء جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے اور پانی بہت میٹھا ہے وہ ان عین ہر شخص سن لے اس کی جنت ایک چٹیل میدان کی طرح ہے پودے تم نے لگانے ہیں اور اس کے پودے ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائے بھائی اللہ اللہ اللہ بل اکبر جنت کے پودے سبحان اللہ ہے الحمد للہ یسکار کرتے رہو پودے پھیلتے جائیں گے تمہارے باغات بڑھتے جائیں گے جنت وسیع ہوتی جائے گی کشادہ ہوتی جائے گی اور تمہارے باغات پیدا ہوتے جائیں گے یہ کلمات کی حدیث حدیث سبحان اللہ بحمد ہی اس کا آدھا کلمہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو شخص صبح کو سو بار پڑھ دے حدت ان ہو خطایا ہو بلو کانت مثل مشر البحر اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا چاہے وہ گناہ زمین پر موجود پانی کے برابر کیوں نہ ہو خشکی کم ہے اور پانی زیادہ ہے اتنے گناہ کیوں نہ ہو جتنا پانی ہے فرمایا ان کلمات کی برکت اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن میرے دوست اور بھائیوں یہ ساری معافی یہ سارا استغفار یہ سارے فضائل فہم صحیح کے ساتھ ہیں استقامت صحیحہ کے ساتھ ہیں کہ بندہ ان کلموں کو سمجھے توحید کے نقطے سمجھے ان کے متقاضیات یاد پر غور کرے اور پوری زندگی ان تقاضوں کے مطابق ڈھال لے تاکہ اس کو صحیح معنی میں ان کلمات کا اجر مل سکے خالی تلفظ کافی نہیں ہے بلکہ پورے فہم کے ساتھ اور پورے عمل صحیح کے ساتھ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں ہم نے بہت اختصار کر لیا باتیں بہت عرض کرنے کی تھیں کسی اور موقع پر اقول قولی هذا بستغفر اللہ علی ولکم باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین